ناز شریف کے اشعار میرے مرشد اسلانی سیدی حسیند و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق قلندر ضمع حضرت والا صاحب مجرائے اشعار ناز شریف کے عنوان ہے کل فتح ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل فتح ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے یعنی جو تکلیف کلفت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے جو نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری میں اس سے دل میرا رنجور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی جو ہے تمنا بھی اس میں ہے اور دوری کی فسرت بھی ہے اور حقیقت بھی اس میں چھٹی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت حقیقت میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مر مٹنا یہ حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت کی اے مدینہ اے نوائے ہاتھی پہ رب جلیل اے مدینہ اے نوائے ہاتھ پہ رب جلیل کاروان زندگی کو تو نے دی پانگ رحیم کاروان زندگی کو تو نے دی پانگ رحیم کیا ہو گیا کام ہی نہیں کر رہا ہوں

دین کے نشر کا ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ نے مدین شریف سے اسلام کو پھیلانا پسند فرمایا کاروان زندگی کو تو نے دی پانگے رکیب پرانے زمانے میں حلف میسا نے سے سنا پرانے زمانے میں جب قافلے چلا کرتے تھے جب پڑاؤ کرنے کے بعد دوبارہ چلتے تھے تو ایک گھنٹی ہوتی تھی وہ گھنٹی بجائی جاتی تھی جس سے سارے قافلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ روانگی ہے تو یہ روانگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے گھنٹی بجا دی گویا کہ آخرت کی تیاری کر لوں جگہ زندگی کو شاد میں آپ پسی شاہد ہے شیر میں آپو پسی جل جائے مستفیٰ جبری جل جے مصطفیٰ مصطفیٰ جائے شاہد نور ازل تیری جل جے مصطفیٰ جائے جب رہی خاک تیری اندر ہے رتبے پر

اس کو آسمانوں سے بھی بڑھ کر کیا شرف حاصل ہے جس جگہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی رکھا ہوا ہے جسد مبارک رکھا ہوا ہے وہ جگہ لوہ و قلم سے اور شکرسی سے خانہ کعبہ سے سب سے افضل ہے تو ہاتھ ہے رتب اخلاق پر کہ رتب اخلاق بھی اس اس زمین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہاتھ تیری سر دنیا دی دنیا دی خوابیدہ ہے علیہ وسلم تیری حق لرزش ہے میں منا مناارنا گئے دو تھے تھے جن کی پوجا اس زمانے میں سوت کے مانے آواز یعنی آپ کے قدم مبارک رکھتے ہی دنیا میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا لوگ ایک مہینے کی انسان پر پہنچتا ہے ایسا لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمان مبارک سے جو ہے فکر نہیں ہے ہم کو بھی کسی کو بھی نقصان گیا ہم کو خیال نہیں رہتا تھا آپ کو بھی دھیان نہیں رکھتا اے مدینہ اے نا سفر رب جگی کاروان زندگی کو بھی مانگے رہی اے مدینہ اے نافے رپے رب کر کاروان زندگی کو بھی مانگے رہی شاہد نور ازل ہے تیری محراب و پسی شاہد نور ازل ہے چھ میں آپ جل جائے مصطفیٰ جائے ابرحی جل جائے مصطفیٰ جائے ابرحی اپنا پی رجوے اپنا پلے یا پاپی دن ہے اسپاقل دنیا یا پا پیس پاکل تیری سوتے حفلش میں بنا طولا سوتے کو لاکھے تو ہی ایک زندہ حقیقت حتیبے موجود تو ہی ایک زندہ حقیقت حتیبے موجودہ تیرے مفلس صابر و شاکر سب حالات میں تیرے مفلس صابر و شاکر سب حالات میں تیرے من کش کرتے ہیں اندھیری رات میں تیرے من کش کرتے ہیں اندھیری رات میں تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں تیرے محمد گشت کرتے ہیں تیری رات میں اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں منام کے معنی انعام یافتہ انعام کیے گئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیاروں کو انعام یافتہ لوگوں کو اپنا محبت اپنی محبت اور اپنا خوف ادا فرمایا تھا خلافت ملنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے رات دیری راتوں میں اکیلے گشت کرتے تھے امت کی خبر گیری کرتے تھے اور یہ نہیں کہ اگر چاہتے تو کتنے خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے کتنے ہزاروں میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکمرانی تھی اگر چاہتے تو جو خراج آتا تھا اور جو ملکوں سے کو چھپاتے تھا پیسہ اس سے اپنا محل بھی تعمیر کر سکتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن کیا کہ ایک دن دیکھ لیا کہ اپنی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ اہلیہ انہوں نے جو ہے حلوہ پکایا ایک دن تو پوچھا کہ یہ حلوہ جو ہے یہ کہاں سے بنایا تھی تو کہا کہ جو روزانہ بیت المال سے وہ آتا تھا راشن اس کے اندر سے ہم نے تھوڑی تھوڑی چینی بچانی شروع کر دی اور اس سے آج ہم نے حلوہ پکا لیا تھوڑی تھوڑی چینی بچا کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المال سے اتنی چینی کم کرا دی کہ اتنی چینی ہم کھا اس میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ چینی ہمارے لیے لینا چاہیے یہ خلافت کا حال ہے اور ایسے ہی موبائل کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ دیر رات میں گشت کر رہے تھے تو بچوں کے رونے کی آواز سن کے متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ چولہے پر کچھ ہنڈیا میں کچھ پک رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں اور ماں ان کو تسلی دے رہی ہے کہ ابھی پکاتے ہیں ابھی دیتے ہیں کھانا اور پھر ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ وہ رو بھی رہی ہے تو حضرت عمر نے بچے جو ہے وہ روتے روتے سو گئے پھر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر حال پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے کہا کہ بڑھیا نے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں گھر میں پکانے کو کچھ ہے نہیں کھانے کو کچھ ہے نہیں تو ان کے واسطے میں نہیں ہے پانی کے اندر کچھ کنکر ڈال دیے ہیں تو چولہے پہ میں اس کو پکا رہی ہوں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ رات ہی سو جائے تو میں کہا کہ تم نے خبر کیوں نہیں کی بیت الماس کا عمر کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہم کس حال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور پھر خود بیت المال تشریف لے گئے اور وہاں سے اس عورت کے لیے بیوہ کے لیے آٹا اور کھجور اور دیگر چیزیں کھانے پینے کی سب لے کر نکلنے لگے تو خادم نے کہا نوکر نے ان کو میری کمر پر لاد دیجیے آپ نے آپ نے بتمایا قیامت کے دن عمر عمر کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے عمر اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اناج کی بوری کمر پر رکھ کر گئے اور اس گڑیا کی خدمت میں لے جا کے رکھ دیا اور پھر مکنی سے آگ جلائی اور خود کھانا پکا کر اس گڑیا کو بھی کھلایا اور بچوں کو بھی کھلایا یہ حالات حضرت اس کی جھلک برمائی ہے تیرے مبلس صابر و شاکر سب حالات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات آج ہم جو ہے فقر و فاقے سے ڈرتے ہیں رزق کی تنگی سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آ جائیں گے فقر و فاقہ ہو جائے گا رزق میں تنگی ہو جائے گی حالانکہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ جس نے میت تق اللہ مخرجا و یعقوں میں حیثیت جس نے تقوی اختیار کیا اللہ کے اللہ کے لیے تقوا اختیار کیا اللہ سے ڈر کے اللہ سے ڈر کے رہا اس کو ہم ایسی جگہ سے رشت دیں گے جہاں سے وہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور اگر اگر کچھ تنگی آ بھی گئی تو ان سے سبق ہم کیوں حاصل نہیں کرتے صحابہ نے کئی کئی دن کے فاقے کیے تھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھو کھودی جا رہی تھیں ایک صحابی نے جو ہے آ کر عرض کیا بھوک کی وجہ سے کیونکہ وہ وقت ایسا تھا مسلمانوں پر پڑی مجازات کا وقت تھا تو صحابی نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ آ کر کر سے عرض کیا اور عرض کیا کہ بھوک کے مارے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں تو دکھایا اپنا پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پتھر بندے ہوئے اور ایک صحابی سے کسی تابعی نے پوچھا کہ آپ لوگ جب کھجوریں ختم ہو گئی جہاد میں تو آپ لوگ گٹلی چوستے تھے تو آپ کو گٹلی سے کیا ملتا تھا گٹھلی میں کھجور کی گٹھلی تو صحابی نے صحابی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کو کہ جب وہ گٹلی بھی ختم ہو گئی تب پتہ چلا کہ گٹھلی کیا چیز تھی کیا تھا ایسے حالات میں فقر و فاقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے فرمایا کہ آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ہم سونے کا بنا دیں اور یہ مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے اس پوری مٹی کو ہم سونے کا بنا دیں اس کے ذرات سونے کے بجائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت میں فافہ کروں تو آپ پر صبر کروں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کی چھوٹی چھوٹی مثالیں کس طرح سے دین پھیلا ہے دین محلوں کے اندر رہتے ہوئے عیاشیوں میں رہتے ہوئے آسائشوں میں رہتے ہوئے نہ دین حاصل ہوتا ہے نہ پھیلتا ہے تین تو ایسے رجال اللہ سے پھینکتا ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے نہ کوئی فاقہ ہے نہ کوئی ایسے مجاہدات ہیں نہ کوئی جہاد ہے پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں نہ آئے تو کس قدر خسارے کی بات ہے رزق کی تنگی سے ڈرنا نہیں چاہیے اللہ کے راستے میں جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اگرچہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت امتحان اس پر آ جائے لیکن صابر و شاکر رہے جیسے بھی حالات ہوں اس میں صابر و شاکر رہے گا ان شاء اللہ تعالی اس کو تو اس فخر کے اندر بھی اس فخر و فاقے کے اندر بھی تو وہ سلطنت و سلاطین کے نشے اس کو محسوس ہوں ہوتے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کوئی کم وجاہدات تھوڑی اٹھائے وہ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارک کے کوئی مجاہدات کبھی ذکر نہیں فرمائے کچھ کچھ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سنایا کرتے تھے جب وہ زمانہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ اس وقت اتنا اتنے کچھ بھی حضرت کے پاس نہیں تھا حضرت حضرت والا سے میں نے خود سنا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب میرے گھٹنے کے پاس سے کپڑا پھٹ جاتا تھا سجدے میں جانے میں زمین میں بیٹھنے میں اٹھنے بیٹھنے میں شہر کی جنت میں اور نمازوں کے اندر یہ پہلے تو اب تو شلواریں پہنتے ہیں لوگ پہلے پاجامے کا رواج تھا اور لنگی کا رواج تھا پاجامہ تو جس جگہ سے اٹھنا سجدے میں لگتا ہے تو وہی مستقل وہی لگتا رہتا ہے شلوار تو ادھر ادھر کھسک جاتی ہے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے تو وہ بچ جاتی ہے لیکن پاجامہ ایک ہی جگہ رہتا ہے تو وہی جگہ ہوتی ہے گھٹنے کی تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جگہ جب ضعیف ہونے لگتی تھی تو جب اس جگہ کو کاٹ کر چوڑائی سے کاٹ کر اور کمر کا اوپر کا حصہ وہاں سے کپڑا کاٹ کر جو نہیں ہوتا تھا اتنا ضعیف نہیں ہوتا تھا وہ نسبتا مضبوط ہوتا تھا کمر کے اوپر حصے کا ٹکڑا وہ کاٹ کر میں گھٹنے پہ لگاتا تھا اور گھٹنے گھٹنے کا کا ضعیف کپڑا ہوتا تھا وہ سطح چٹانے کی جگہ پہ لگاتا تھا اور ایک دفعہ آپ نے سنا ہی ہوگا خزائن معرفت و محبت میں حضرت صاحب میں بدلا دیتے ہیں گزشتہ چالیس پینتالیس برس پہلے کے حالات وہاں اس پہ تحریر فرمائے تو اس میں بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائے گھر سے تو فرمایا کہ دوا دی ہے ٹریکٹر سائیکلنگ اس کا نام ہوتا تھا اس زمانے میں اب تو شاید نہیں ملتی پہلے یہ دوا ملتی تھی تو فرمایا کہ ٹریکٹر سائیکلنگ منگوانی ہے اور دو روپے کی آتی ہے اور پاس ایک روپیہ ہے آپ سوچئے کہ اگر حضرت کے پاس کہیں کسی صورت کے اندر پیسہ ہوتا تو حضرت کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہوا کہ واقعی حضرت کے پاس کل کائنات ایک روپیہ تھا اور حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس وقت بڑی خوشی سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس بھی ایک روپیہ جس کی مل میں نوکری کتنی دفعہ تھی اچھی پوسٹ کی نوکری تھی پرچیز ڈپارٹمنٹ میں مینیجر تھے اور اوپر کی کمائی تو خیر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن خود تنخواہی ایسی بوس کی اچھی خاصی ہوتی ہے اس وقت فرمایا کیا مطلب تھا کیا قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی پیسہ حضرت والا پہ فدا کرتے تھے کیونکہ نہ کوئی بیوی بچے تھے یہاں نہ کوئی گھر والے تھے تو کہاں جاتا جائے گا وہ پیسہ تو سارا حضرت بھی فدا کرتے تھے کیسے گولڈن مارکیٹ سے پورا پورا کارٹن میں نے خود حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیسٹیں کون لاتا تھا کیا ساری کیسٹیں آپ کی لائی گی حضرت نے فرمایا ہاں میں ہی لاتا تھا گولڈن مارکیٹ سے ٹی کے کی اصلی کیسٹ جاپانی اور میں پورا کارٹن پورا پورا خرید کے لاتا تھا ساری کیسٹیں جس میں حضرت والا کے بیانات محفوظ ہیں وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خرید خرید کر لایا کرتے تھے اور اس میں نقل بھی وہی کیا کرتے تھے تو غرض یہ کہ اس وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میرے پاس بھی ایک روپیہ ہے اور میں اس کو آپ پر فدا کرنے کی سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح آپ کو نقد ہدیہ دوں یا اس کا کینو لا کے دوں آپ کو یا بھی میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو نقد پیش کروں یا کینو لاؤں تو حضرت نے ہنسنے لگے خوشی سے حضرت نے فرمایا کہ تمہارا یہ ایک روپیہ میں نے ایک کروڑ کے برابر درج کر لیا ہے بات رہنے کا تو محبت یہ ہے تو ایسے حالات میں ہمارے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے اسی لیے بزرگوں نے سب فرمائی ہے کہ کسی اللہ والے کا آخری حال مت دیکھو بڑھاپا مت دیکھو کیونکہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور لوگ جو رجوع بھی کرتے ہیں ہدایا بھی دیتے ہیں ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں لیکن وہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ والے پھر اس سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں ان کو ایک کروڑ روپیہ آئے دس کروڑ روپیہ آئے ان کے لیے بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا اپنا جہاں دکھا دیا مہنگے جمال کر دیا میری میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا ان کا یہ حال ہوتا ہے تو لوگ دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہتے ہیں تو بڑے شرف میں حالانکہ ان کو اس عیش و عشرت سے کوئی غلط نہیں ان کا دل تو اللہ اللہ کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے اور ان کا دل امت کی بھلائی کے لیے جل رہا ہوتا ہے امت کے غم میں رو رہا ہوتا ہے ان کو آپ بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر پیش کر دو کروڑوں روپے پیش کر دو بنگلے پیش کر دو ان کے لیے مٹی ہوتا ہے ان کا دل تو کسی اور کسی اور اسی لگا ہوا ہوتا ہے کہیں اور ہی ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ اہل اللہ کا بڑھاپا مت دیکھو ان ان کی کا بچپن سے لے کے جوانی تک کا دور دیکھو کہ انہوں نے کیسے کیسے مجاہدات کیے ہوتے ہیں کن حالات میں زندگی گزاری ہوتی ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو قول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا تھا یہ فرماتے تھے کہ جب دانت تھے تو چلے نہیں تھے کیسے کیسے فقر و فاقے کی حالت میں دین دین کی محنت کی باز نہیں آئی کتنے فقر و فاقہ چاہتے تو وہی کوئی دکان کھول لیتے چاہتے تو کاروبار کر لیتے چاہتے تو کوئی نوکری کر لیتے اپنا پیٹ پال لیتے کوئی گناہ بھی نہیں تھا لیکن دین کی خاطر سب چیز کی قربانی دی تھی چاند کی قربانی بھی دی مال کی قربانی بھی دی عزت آبرو کی بھی قربانی دی تھی اور اس طرح سے پھر دیکھو آج ان کا کیا مقام ہے فرمایا کہ جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے جب دانت نہیں رہے تو اب چنے کے بورے کے بورے رکھے ہیں لیکن اب کھا نہیں سکتے تو اللہ والوں کا جوانی دیکھو کہ کیسے حالات میں انہوں نے گزارا آخر میں تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی فتوحات کے دروازے ان کو کھول دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تقوا اختیار کرنے میں رزق کی تنگی سے نہیں ڈرنا چاہیے شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں آ جاؤ گے بھوکے بن جاؤ گے رزق ختم ہو جائے گا اولاد کیسے گی آئے گی کہاں سے تو یہ ڈراتا ہے شیطان کہ تم بھوکے بن جاؤ گے حالانکہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے راستے میں آنے والوں کو بھوکا نہیں مارتا پیر مفلس ساحر و شاکر ہیں سب حالات میں پیر محمد کٹ کرتے ہیں ہمیں رات میں اپنے محموموں کی لاہی نے سروں پر گٹریاں پیشاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں دیکھو یہ شام کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سفر ہوا وہاں کے کسی جرنیل نے جو مسلمان تھا اس کو بھیجا تھا تو وہاں کے وہاں جن کو بھیجا تھا انہوں نے خط لکھا کہ اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں تو امکان ہے امید ہے کہ بغیر لڑائی کے یہ مرحلہ طے ہو جائے گا فتح ہو جائے گا کچھ اس طرح کا واقعہ ہے لفظ کا واقعہ پیش آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً روانہ ہو گئے اور جبا جو پہنا ہوا تھا اس میں پیون لگے ہوئے تھے اور میلہ بھی تھا نوکر نے کہا آدم نے کہا عرض کیا کہ آپ یہ کپڑے تبدیل کر دیجیے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہے آصف نے کہا کہ میرے پاس آپ کو جلدی سے دوڑ کر لے آیا اور عرض کیا کہ آپ یہ پہن لیجیے تو آپ نے وہ پسند نہیں فرمایا آپ نے کہا نہیں عمر اسی لباس میں جائے گا اور پھر کچھ زیادہ راہ لے لیا اور ایک اونٹ لے لیا سواری کو اور ملازم سے طے کر لیا کہ آدھا راستہ تم سفر کرو گے اونٹ کے اوپر اور آدھا راستہ جو ہے میں سفر کروں گا تو جب میں سفر کروں گا تم اونٹ کے آگے آگے چلنا اور جب تم سفر کرو گے تو میں چلوں گا ایک طے معاہدہ طے کر لیا اس کے بعد جب یہ چلے اور جب اس ملک میں پہنچے ملک کی سرحد کے قریب تو وہاں لوگوں کو اطلاع تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لا رہے تھے تو وہ سب باہر کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے تعریف کری تعریف ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس وقت جب وہ ملک کے شام کی طرف کے پاس قریب پہنچ گئے تھے سرحد پہ تو اس وقت ملازم کی سواری کرنے کی تاریخ تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پیدل چل رہے تھے اور خادم نے بہت کہا کہ اس وقت جو ہے آپ کی عزت کا سوال ہے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں آپ کی آپ کی یہ شان و شوقت کے خلاف ہے آپ کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ پیدل چلے اور میں پر کچھ برداشت بھی نہیں ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا عادل تھے اور کیا منصف تھے کہ کہا کہ نہیں عمر کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں یہ تمہاری باری ہے اس لیے تم ہی سواری کرو گے جب سرحد سے پہنچے تو وہاں لوگوں نے جب یہ حال دیکھا تو جاننے والوں سے پوچھا کہ ان میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے تو ان کو بتایا گیا کہ جو پیدل چل رہا ہے اس پر یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے فوراً سرحدوں کے دروازے کھول دیے اور سرنڈر کر دیا تو کہا کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ جب آئے گا تو اس کا اس کا خادم جو ہے وہ سوار ہوگا اور وہ خود پیدل ہوگا اور اس کے لباس میں پیبند لگے ہوں گے لہٰذا یہ اسلام کے سچا ہونے کی کی دلیل ہے اپنے لادی سروں پر کٹریاں شاہوں شاہوں نے نے گدائی گدائی دکھلائی دکھلائی کر کے شام گداری ہو کر کی گرگاہ سے گانے رہے اب ہو کر کی ا ہو کر کی گرگاہ سے گانے رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں آپ سے آشنائی اور آپ سے قربت کے دعوے بھی ہیں لیکن آپ سے بے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تو عمل ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانا بجانا مٹانے کو آیا ہوں اور یہاں آپ ہی کے نام کے ساتھ اتنی زبردست گستافی ہو رہی ہے اداب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کو آیا ہوں اور آپ اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ ہی کے نام کے ساتھ گانا بجانا کر رہے ہیں بینڈ بازے بجا رہے ہیں اور تبلے تبلے بجا رہے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ کہ آپ عاشقی کا دعویٰ کر رہے ہیں اچھل کود کر رہے ہیں اور کہیں حال تاری ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے یہ سب مکاری ہے ایک لوگ ہمارے بتاتے تھے کہ ایک جگہ ایسی مجلس جمی ہوئی تھی تو اس کو ایک شخص کو بڑا اچھلنے لگا جیسے حال تاری ہوا تو ہم نے اس کے پیتر میں سوئی چکو دی چھوٹی سی پھر جو وہ پیتر پہ ہاتھ رکھ کے بھاگا ہے سارا حال وال اس کا غائب ہو گیا یہ دھوکہ ہے سب مکاری ہوتی ہے ڈرامے بازی ہوتی ہے حال وال کوئی نہیں ہوتا آشنا ہو کبھی گر ساقی سے بیگانے رہے پائے پھر کیا تیرے رند مسانے رہے رات بھر شوروں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے کے لیے شمع پر آنے رہے رات رات رات رات رات جب اسلام شروع شروع لائے تھے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو ان کا غلام تھے حبشی غلام تھے اور ان کا مالک جو تھا بہت ہی بہت ہی جو ہے وہ ظالم تھا اور وہ آگ جلا کر کوئلے کے اوپر ان کو لٹاتا تھا اور اس قدر یعنی دیر تک لٹاتا تھا کہ آخر کار جو ہے ان کی چربی کے پگھلنے سے وہ آگ گشتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ اسلام سے انکار کرو مگر وہ جلتے ہوئے کوئلوں پر بھی یہی نعرہ مار دیتے احق احق احق اللہ کے لیے آشنا ہو کر بھی گسائی سے گانے رہے پھر کیا رہے کسی کو تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت کا نشہ وہ نشہ ہے یہ ناپاک شراب کا نشہ نہیں ہوتا کہ ذرا سی کھٹائی کھلا کے نشہ حرن ہو جائے یہ تو وہ نشہ ہوتا ہے کہ تلواروں سے بھی نہیں اللہ کی محبت کا نشہ تلواروں سے بھی نہیں اترتا شمع نبوت کے گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعی رہتے تھے کہ آپ پر سو سو جان سے ہر ہر لمحہ فدا رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک مبارک کو وہ فوراً ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ میں لے لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے زمین پر وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پی جاتے تھے اسی میں بن لیتے تھے اور آپ صلی اللہ اصل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت پر مر مٹتے تھے ایک ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ کہیں جہ تشریف لے گئے تھے کسی وقت کے ساتھ اور کافروں کا بھی وقت تھا ان کے یہاں کھانا تھا دعوت تھی تو جب کھانا کھانے لگے تو ایک لقما جو ہے وہ گر گیا تو فوراً کوئی مشیر تھے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ لقمہ اٹھا کر نہ کھائیے ورنہ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان جو ہیں بھوکے ننگے ہیں وہ کھانے کو نہیں تو انہوں نے کیا ڈانٹا ان کو فرمایا کہ میں کیا ان احمقوں کے واسطے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں گا سنت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کے واسطے چھوڑ دوں گا یہ یہ ایک ایک سنت پر مر مٹتے تھے ایک ایک بزرگ کا واقعہ حضرت نے سنایا کہ انہوں نے پاک میں دیکھا وہ یہ وہ یہ سوچتے تھے وہ یہ اس قدر کثرت ضرور شریف کرتے تھے اور سنتوں پر عمل کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کو حاصل تھی اگر ایک دفعہ ان کو یہ خیال ہو گیا کہ جیسی محبت صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ایسی ہی محبت جو ہے اس کو بھی ہے تو رات خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی میں تشریف لے جا رہے ہیں لکڑی کی گاڑی جو ہوتی ہے اور وہ صحابہ بھی اس پر حاضر ہیں اس گاڑی پر تو دیکھا کہ گاڑی جو ہے اچانک خطرناک ڈھلان کی طرف جانے لگی اور گاڑی کو خطرہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو خطرہ ہو گیا تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو خواب دیکھ رہے تھے بزرگ انہوں نے سوچا کہ کہیں کوئی پتھر مل جائے مجھ کو تو میں گاڑی کے پہیے کے آگے رکھ دوں گاڑی رک جائے تو اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ چار چار آوازیں آئیں دھم دھم دھم کر کے تو اس کے بعد گاڑی رک گئی تو دیکھا کہ وہ ہر ہر صحابی نے ایک ایک پہیے کے نیچے انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا اور اس سے گاڑی رک گئی تو باپ سے بیدار ہو کر بہت روئے اور توبہ کی اللہ سے کہ اللہ کے توبہ صحابہ جیسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی صحابہ کو وہ ہمارے اندر اس کا شرے شریف بھی ہم تو پتھر ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں اپنی جان پیش کر رات بھر کرے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے شب جیسے گر گئے شما کروانے رہے شما جب تیری پرو ہے تو پھر کیا چاہیے شم جب تیری پروان ہے تو پھر کیا چاہیے جگے پے شوق کو نہ چاہیے جگہ میں اختیار شوق صحابہ کو حاصل بے اختیار فوراً جو ہے اپنی جان کو کچھ سوچا نہیں عشق جو ہے انجام نہیں سوچتا عشق جس کو حاصل ہو یعنی جس کا عشق خام ہوتا ہے وہ اگر مگر لگاتا ہے اگر ایسا کیا تو یہ ہوگا اگر ایسا کیا تو لیکن جس کا عشق کامل ہوتا ہے سچا ہوتا ہے وہ انجام کی فکر ہی نہیں کرتا کیونکہ انجام تو منتقین کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل آپ عبت انجام منتقین کے ہاتھ میں ہے انجام اللہ تعالیٰ منتقین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں آپ جو چاہو کر لو اس کائنات کو ایک بزرگ تھے چلیے خیر واقع بعد میں سنا دیں گے کبھی گی غرض یہ کہ عشق جو ہے انجام نہیں دیکھتا عشق اگر دل میں ہوگا وہ انجام نہیں دیکھے گا کہ میرا آگے کیا ہونے والا ہے وہ تو بس اللہ پہ اپنی جان مال عزت آبرو ہر طرح سے فدا ہو جاتا ہے شمع جب تیری چاہیے شمع جب تیری کیا چاہیے جب بیارے شو ہونا چاہیے جگہ سی آر شو ہونا چاہیے کلپتے ہجرے نبی سے رنگور ہے رنجور کے مالی مل کلپتے مجرے دتی سے رنگور ہے کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے اے ہمارے شو مر جانا مجھے منظور ہے ہوا ہماری خواہش اے ہوائے شو مر جانا مجھے منظور ہے گر کے شہر میں مدبت میرا مشہور ہے یعنی اگر میری میری موت مدینہ شریف میں آ جائے تو مجھے فوراً مر جانا مجھے منظور ہے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ ہماری موت مدینہ پاک میں ہو جائے کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کیا کرے یہ بندے جس وقت مجبور ہے اے ہمارے شوم جانا مجھے منظور ہے گرمی کے شہر میں مدفن میرا مسکور ہے آخری شیر یہ پیش آئے برترے حبیب پیش آئے ہوئے مدی پر وہ جی ہو مکر سوئے مدی پتی پر وہ گارے ہو مکر سوئے مدی ماج پیش آئے بکرے ہوئے مدی جان پر وہ نگاہیں ہو مگر مگر سوئے سوئے نبی نبی پر وہ نگاہیں ہو اے اے مدینہ نوائے ہاتھ کے رب جلی زندگی کو دی رہی کے بغیر چہتے ہیں اتنے زبردست عظیم شان مضامین اس کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو امن کی توفیق بھی نصیب فرمائے ہے سفر نامہ ریونین والا رحمۃ اللہ نے اس پر کو سنا رہا ہوں موت کی ریل اور دنیا کا پلیٹ فارم حضرت والا اپنے کمرے سے خانقاہ خان سے خان خان میں یعنی ہمارے سیدی حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ اور یوسف صاحب فرانسیسی تھے فرمایا کہ میر غم جدائی میں ہے فرمایا کہ میر غم جدائی میں ہے کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور یوسف آشنائی میں ہے میر غم جدائی میں ہے اور یوسف ایش آشنائی میں ہے جس کو اللہ جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہنا چاہیے وہی حال اس کے لیے اچھا ہے پلیٹ فارم پر ایک شخص اپنا سامان لیے ہوئے ریل کے انتظار میں بیٹھا ہے اور دوسرا فرسٹ کلاس کے فرسٹ کلاس کے ویٹنگ روم میں بیوی سے مزے لے رہا ہے لیکن جب ریل آئے گی تو دونوں کو لے جائے گی اسی طرح موت کی ریل دونوں کو آخرت کی منزل پر پہنچا دے گی لیکن اللہ اپنے عاشقوں کو بغیر اسباب عیش کے عیش میں رکھتا ہے کیونکہ وہ خالق اسباب عیش ہے لہذا بغیر اسباب کے وہ اپنے عاشقوں کو مست رکھتا ہے اور ایسی لذت باطنی دیتا ہے کہ بعض غافل اہل عیش اس کا ادراک بھی نہیں کر سبحان اللہ ماشاء اللہ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 بعض خواتین کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شوہر کی خدمت کرنی ہے بچوں کی خدمت کرنی ہے تھک جاتی ہیں تو نیت رکھیں اگر نہ بھی پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب ملے گا اور جو فارغ ہیں اور قبی قبی القلب ہیں قبی دماغ ہیں وہ اس کو وہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس کی فضیلت ہے کہ لیکن جو نہ پڑھے اس کو کوئی گناہ تھوڑی ہے اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر پڑھنا کہ اتنا ایسا کر پڑنا کہ دماغ کو تعمیر نہ رہے نیند کم ہو جائے بیماریاں پیدا ہونے لگے اللہ کو ایسا دین منظور نہیں ہے اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے حضرت نے فرمایا دیکھو کہ ایک باپ جو ہے وہ جو شفقت والا باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچے سے اگر پانچ سال کا بچہ ہے تو بہت سے بولے ایک کلو وزن اٹھوا لے گا لیکن کیا باپ کی شفقت گوارہ کرے گی کہ بچہ ایک کلو اٹھا سکتا ہو لیکن دس کلو اٹھائے مر مر کے اٹھائے اس کو سب ناپسند ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت گوارہ نہیں کرتی کہ میرے بندے تحمل سے زیادہ کام کرے بس ایک کام کرو جو آسان ہے کہ گناہ مت کرو اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہر وقت جو ہے اپنی اپنی زندگی کا اپنے لمحات زندگی کا احتساب کرتے رہو کہ ہم نے جو ہے ہم جو ہے کوئی گناہ میں ملوث نہ ہو اور اگر پھر بھی ہو جاؤ تو تو بھی پریشان اور مایوسی کا راستہ نہیں ہے بلکہ بالکل بالکل امید کے کروڑوں سورج ہیں اللہ کے راستے میں سوئے نا امیدی مرو امید ہاس ہے سوئے نا امیدی مرو امید ہاس اور سوئے تاریخی مرو خورشید ہاس اللہ کے راستے میں کامیابی کے منزلوں کے کروڑوں کروڑوں سورج ہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو توبہ کرو اللہ کو منا لو روزانہ تو رکعت پڑھ لیا کرو سر حضرت فرماتے تھے کہ یہ ڈرائی ڈرائی کلیننگ جو ون ڈے سروس ہوتی ہے یہ بھی دل کی ڈرائی کلیننگ کی روز کی ڈرائی کلیننگ کی ون ڈے سروس ہے روز کے روز میرا کپڑا دو اگلے دن صاف لے لو ایسے ہی دن پر جو گناہ ہو گئے اور دن ہو گئی اس کو جو ہے اس سے ڈرائی کلیننگ کرا کے اس روح کو اور دل کو پاک و صاف کر لوں تو بس پھر وہی اللہ والے ہو گئے تقریب ہو گئے زیادہ رونا اللہ کو پسند نہیں ہے اتنا تھوڑا سا رو لیا رما گیا رو لیا آنسو نہ بھی آئے تو بھی فکر کی بات نہیں کتنی امیدیں ہیں آنسو نہیں بھی آئے پھر بھی فکر کی بات نہیں رونے والی شکل بنا لو اب یہ نہیں کہ سارا وقت رو لیں بلکہ بھائی تھوڑا سا رو لیے بس اب خوش ہو جاؤ کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا بس اور شیطان کے شیطان کو قریب مت آنے دو مایوسی آئی سمجھو شیطان آیا سمجھ لو کہ میرے اوپر شیطان سوال ہو گیا مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے ایک حضور کا شیر حضرت سناتے تھے جنتیں مل گئیں میری آہوں کی جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی کیا گناہ کوئی چیز بھی ہے ارے کر لیا ٹھیک ہے اللہ سے اللہ سے معافی لیا توبہ کر دی آنسو گے پھر پاک صاف ہو گئے بس جنتیں مل گئیں میری آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی باہر میں جائے گناہ کتنے بھی گناہ ہو اور سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے توبہ کر لو اور اس میں یہ شرط ہو کہ سچے دل سے نیت تو کرو کہ ہم ایسا یہ گناہ نہیں کریں پھر اگر ٹوٹ جائے توبہ گناہ کر بیٹھے ہو پھر معافی مانگ لو ہر بار یہ عزم ضرور کرو کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے بس توبہ قبول ہے انشاءاللہ تو اس لیے عبادات کے اتنا زیادہ پیچھے نہ پڑو کہ عبادات کے بغیر لوگوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے کہ جب تک کچھ پڑھیں گے نہیں وظائف نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے راستے میں چل نہیں سکتے یہ ذہنیت ٹھیک نہیں ہے سوچ ٹھیک نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں ہمارا تو دوست وہ ہے جو متقی ہے کوئی دوست نہیں ہمارا مگر متقی کوئی بھی تو دوست نہیں ہے کسی شعبے میں کام کرنا اصل کیا چیز ہے شعبے سارے ٹھیک ہیں ہر شعبے میں کام کرو لیکن متقی ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا اگر متقی نہیں وہ ولی نہیں متقی جو ہے وہ ولی وہ متقی نہیں ہے ولی نہیں جو ولی ہوگا متقی لازم ہوگا سب سے لازم ہے اللہ کی ولایت کے لیے بس ایک کام کر لو تقوی اختیار جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ